ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ۖ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آپ پر اتاری گئی اور آپ سے پہلے اتاری گئی کتابوں پر ایمان لے آئے ہیں چاہتے ہیں کہ غیر اللہ سے فیصلہ کرائیں حالانکہ انہیں اس کے انکار کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور شیطان انہیں راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے ابن اسحاق ابن المنظر اور ابن ابی حاتم وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ جلاس بن سامت مقصب بن قشیر اور رافع بن زید منافقین کو ان کی قوم کے بعض مسلمانوں نے ایک قضیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلنے کو کہا تو انہوں نے کاہینوں کے پاس جانا پسند کیا جس کے بعد یہ آیت اللہ احسان و توفیقہ تک نازل ہوئی آیت میں ایسے ہی منافقین کے حال پر تعجب کا اظہار کیا گیا ہے کہ دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہیں اور فیصلہ تاغوت اور شیطان کا چاہتے ہیں جس سے اللہ نے اعلان برات کا حکم دیا ہے آیات ساٹھ اکسٹھ سے جو فوائد ماخوذ ہیں وہ اس طرح ہیں نمبر ایک حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء پر نازل شدہ کتابوں پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے قرآن و سنت کے علاوہ کسی اور کو حکم بناتے ہیں اللہ نے اس آیت میں ان کے ایمان کی نفی کی ہے نمبر دو کسی تاغوت کو فیصل بنانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ پر راضی نہ ہونا کفر ہے نمبر تین جو شخص اللہ یا اس کے رسول کے کسی امر کا انکار کر دیتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے